اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مختلف اوقات کے لیے پڑھنے کی دعائیں احادیث کی کتب میں موجود ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ ایسی احادیث پڑھتے رہتے ہیں بعض لوگ تو یاد بھی کر لیتے ہیں مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ موقع پہ پڑھنا یاد نہیں ہوتا چنانچہ کتنے لوگوں کو کھانا شروع کرنے کی دعا یاد ہوتی ہے مگر موقع پہ پڑھنی نہیں یاد آتی کھانے کے بعد کی دعا یاد نہیں آتی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت ساری عورتیں نوٹ کریں گی خاص طور پر جو دین سے وابستہ عورتیں ہیں دینی کام کر رہی ہیں مدارس سے دعوت و تبلیغ سے مشائق سے وابستہ رہنے والی دیندار گھرانوں کی بچیاں عورتیں ان کو بہت ساری دعائیں یاد ہوتی ہیں مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ موقع پہ پڑھنا یاد نہیں ہوتا تو سمجھ لیں کہ اس کا تعلق ہے توفیق کے ساتھ ایک ہوتا ہے دعا کا یاد ہونا یہ آسان کام ہے اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے توفیق کا مل جانا یہ اصل مشکل کام ہے اور آج ہماری زندگیوں میں یہ چیز رکاوٹ ہے اور اس کی وجہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں اللہ سے وحشت اللہ سے دوری چھپے ہوئے گناہ کرنا دو رنگی کی زندگی اوپر سے اور اندر سے اور جب اس قسم کی زندگی ہوتی ہے تو توفیق عمل چھین لی جاتی ہے اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم روحانی مریض ہیں ہمیں اللہ کے حضور سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے جب گناہوں سے توبہ کریں گے تو توفیق عمل نعمت کے طور پر اللہ عطا فرما دیں گے یہ اللہ کی عطا ہے وما توفیقی اللہ باللہ جو مجھے توفیق ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے جب تک ادھر سے این او سی نہیں ملے گا آپ کو دعا لاکھ یاد رہے پڑھ ہی نہیں سکیں گی موقع پہ دھیان ہی نہیں جائے گا تو اس لیے ان دعاؤں کو یاد کرنا ایک کام ہے اور اللہ سے توفیق کے عمل مانگنا یہ دوسرا کام ہے اس کے لیے مقبول اوقات میں دعائیں مانگیں تحجد پڑھ کے مانگیں دو الحاجت پڑھ کے مانگیں نمازوں کے بعد مانگیں قبولیت اوقات کی جو گھڑیاں ہیں بالخصوص رمضان المبارک اور پھر آخری اشرا تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو پہ ہوتی ہے تو ایسے وقت میں اللہ سے منوا لیں جیسے بیوی نے خامن سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو پلاننگ کرتی ہے عورتوں میں یہ چیز بہت کامن دیکھی گئی کہ یہ یکدم ایسے بات نہیں کر مارتی مردوں کی عادت ہوتی ہے بغیر پلان کیے ایسے ہی جو بات منہ میں آئی لڑکا دی مگر عورتوں کو اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو بات کروانی ہوتی ہے منوانی ہوتی ہے وہ اس کی تمہید بناتی ہیں موقع پہ بات کرتی ہیں بات کا انداز سوچتی ہیں بندے کا موڈ دیکھتی ہیں پھر اس کے بعد اس طریقے سے بات کرتی ہیں کہ اپنی بات کو کروا لیتی ہیں جس طرح خامن سے ایک کام کروانے کے لیے آپ فکر مند رہیں ایسے اللہ رب العزت سے ایک کام کروانا ہے کیا کہ توفیق عمل مانگنی ہے اب اس کے لیے سوچیں کہ کس کس گناہ کی نحوست کی وجہ سے یہ توفیق چھن گئی کیا میں دوسروں کے دل آزاری کرتی ہوں میں دوسروں کی غیبت کرتی ہوں میں دوسروں کے بارے میں دل میں کینہ رکھتی ہوں میں دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتی ہوں کیا میں عجب اور خود پسندی کی مریض ہوں تو اگر آپ اپنے بارے میں سوچیں گی تو ایک لسٹ بنے گی گناہوں کی پھر ان گناہوں پہ ایک ایک کر کے اللہ سے توبہ کریں اخلاص کے ساتھ کیونکہ ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم ان برائیوں کا مجموعہ بن کے زندگی گزاریں اور مرتے ہی جہنم کی آگ میں چلے جائیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں میں سے حصہ پائیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور توفیق عمل چاہیں دعاؤں کا یاد نہ ہونا ایک مصیبت ہے اور دعاؤں کا وقت پہ پڑھنا یاد نہ آنا پہ من آزم المصائب یہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے تو امید ہے کہ خواتین اس کی اہمیت کو سمجھیں گی اور رب کریم سے اس عمل کی توفیق مانگیں گی چونکہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کی توفیق مل جاتی ہے تو باقی چار چیزیں آٹومیٹک ہو جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک خودکار نظام ہے کہ جب چار چیزیں ہو گئیں تو بقیہ چار آٹومیٹک ہو جاتی ہیں اور چاروں قرآن مجید سے ثابت ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو یہ چیز آٹومیٹک ہے اگر آپ کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو قبولیت خود بخود ہو جائے گی جب اللہ نے دعا قبول نہیں فرمانی ہوتی مانگنے کی توفیق ہی نہیں دیتے چنانچہ کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنی بیماری بتاتی ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ لیتی ہیں تلاوت بھی کر لیتی ہیں دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا اور اگر دعا مانگتی بھی ہیں تو آدھے منٹ کی دعا دعا میں یکسوئی نہیں ہوتی جی نہیں لگتا دعا میں یہ دعا میں دل کا نہ لگنا ایک کرونک روحانی ڈیزیز کی علامت ہے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے گی تو دعا کی توفیق مل جائے گی اور جب دعا کی توفیق ملی تو قبولیت خود بخود ہو جائے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ قرآن کے فیصلے ہیں یہ کوئی کچی بات نہیں ہے تو جب توفیق دعا مل گئی تو قبولیت کی خوشخبری نصیب ہو گئی دوسری بات قرآن مجید میں فرمایا ل ان شکر تم لزید اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا تو جس بندے کو نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل گئی تو نعمتوں میں زیادتی خود بخود ہو جائے گی وہ پروسیس رک ہی نہیں سکتا تیسری چیز اس ربکم رب کان غفارا تم رب کے سامنے استغفار کرو تمہارا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو جس کو استغفار کی توفیق مل گئی اس کو مغفرت نصیب ہو گئی اور چوتھی بات وہلزی یقبل التوبت ان عباد ہی وہ پروردگار جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو جس بندے کو توبہ کی توفیق مل گئی اس بندے کی توبہ قبول ہو گئی یہ کند العمال کی روایت ہے کہ یہ چار چیزیں آٹومیٹک ہیں پہلی چار مل گئیں تو دوسری چار سے انسان محروم نہیں رہ سکتا تو معلوم ہوا کہ اگر آپ کو دعائیں پڑھنے کی توفیق حاصل ہو گئی تو پھر قبولیت خود بخود ہے اور آپ سوچیں تو صحیح کہ صبح کی دعائیں شام کی دعائیں دن کے مختلف اوقات کی دعائیں اتنی مغفرت اتنی مغفرت کہ لگتا ہے انسان تو سارا دن روحانی غسل ہی کرتا رہتا ہے جس طرح آپ بچے کو ہر دو گھنٹے کے بعد نہلا دیتی ہیں اچھے کپڑے بدل دیتی ہیں تو بیبی کتنا پیارا لگتا ہے خوشبو آ رہی ہوتی ہے انجان بندہ بھی دیکھے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو اٹھاؤں اور پیار کروں تو کئی مائیں اپنے بچوں کو بہت زیادہ صاف ستھرا رکھتی ہیں تو جس طرح ماں ہونے کے ناطے آپ اپنے بچے کے کپڑوں کو میلا نہیں دیکھ سکتی جسم کو میلا نہیں دیکھ سکتی داغ دبا نہیں دیکھ سکتی اللہ رب العزت ماں سے بھی ننانوے گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں وہ اپنے بندوں کے باطن کو میلا نہیں دیکھ سکتے اسی لیے یہ سب موقع دیے گئے کہ میرے بندے تو غلطی کر بیٹھا چلو اس طرح سے غسل کر لے اس طرح سے کر لے اس طرح تجھے پاکیزگی نصیب ہو جائے گی سچی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ دعائیں پڑھنی نصیب ہو جائیں تو روز کے گناہ روز دھلتے رہیں گے نام اعمال میں گناہ ہوگا ہی نہیں اور وہ بزرگ جن کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ بیس بیس سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا ہمیں بھی اللہ ان کی صف میں شمولیت عطا فرما دیں گے مگر یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اس کے لیے بہت مانگنا پڑتا ہے اللہ کو منانا پڑتا ہے زاری کرنی پڑتی ہے کام تین طریقے سے چلتے ہیں یا تو زور سے چلتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ کام کروا لو جیسے خامن کئی مرتبہ اپنی بات کو پورا کرواتا ہے تو حکم دے دیتا ہے ساس کئی مرتبہ ایک حکم دے دیتی ہے اس لیے کہ اختیار ہوتا ہے تو کئی مرتبہ کام زور سے چلتا ہے اور کئی مرتبہ کام زر سے چلتا ہے روپے پیسے سے پیسہ ہو جو کام کروانا ہے آسانی سے ہو جاتا ہے آسانیاں ہی آسانیاں حتیٰ کہ جو لوگ رشوت دیتے لیتے ہیں تو ان کا تو یہ مقولہ ہے کہ کسی بھی فائل کو روپاؤں کے پہیے لگا دو تو وہ خود بخود چلتی چلی جائے گی تو کام چلتا ہے زور سے کام چلتا ہے زر سے مگر یہ دنیا کے کام چلتے ہیں جو دین کا کام ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس کو کہتے ہیں زاری کہ زاری اللہ کے سامنے کرنا جھکنا معافیاں مانگنا رونا دھونا اب دیکھیں ایک چھوٹا بچہ جو ماں سے اپنی بات منواتا ہے وہ کون سا جوتا اٹھا کے دکھاتا ہے ماں کو وہ چھوٹا بچہ کون سا پیسہ لگاتا ہے نہیں اس کے پاس ایک ہی چیز ہے کیا روتا ہے اور ایسا روتا ہے کہ جو کام ماں نہیں بھی کرنا چاہتی وہ بھی کرتی ہے سبحان اللہ ہم نے دیکھا کہ بچہ کسی بات کے لیے رو رہا ہے تو ماں اس کو کہہ رہی ہے یہ ایسے نہیں کرنا نہیں کرنا وہ پھر رو رہا ہے پھر رو رہا ہے تو دیکھا کہ کئی دفعہ ماں اس کے تھپڑ لگاتی ہے کہ تو کیوں نہیں میری بات سمجھتا اب وہ بچہ تھپڑ کھا کے بھاگتا نہیں ہے کہ خالہ کے پاس چلا جائے پھوپھو کے پاس چلا جائے نہیں وہ ماں سے تھپڑ کھاتا ہے تو ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے سبحان اللہ بچے کی اس صفت پہ قربان جائیں وہ تو ہم سے زیادہ عقل مند نکلا اس کو اللہ نے طریقہ سمجھا دیا کہ تم ماں کا دل کس طرح موم کر سکتے ہو تھپڑ بھی کھاتا ہے ماں سے ہی لپٹتا ہے جب ماں دیکھتی ہے کہ یہ تھپڑ کھا کے بھی مجھ سے ہی لپٹ رہا ہے اور رو رہا ہے تو ماں کام کر دیتی ہے تو ہم بچے کے زندگی سے ہی سبق سیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے روزانہ تنہائی میں چاہے تہجد کی تنہائی ہو یا چاہے جب گھروں سے خامند اپنے کام کاروبار میں چلے جاتے ہیں اور اس وقت ذرا سکون کا وقت ہوتا ہے بچے اسکول گئے ہوتے ہیں چاشت کا وقت ہو اشراق کا وقت ہو کوئی ایسا وقت جب پرسکون ہو تو اس وقت میں اللہ کو منائے اور اللہ سے رو رو کے اس کی توفیق مانگے تو جب اللہ سے مانگیں گی اللہ یہ نعمت عطا فرما دیں گے چونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے گناہوں کی معافی مانگے وہ تو توفیق دینے کے لیے تیار ہیں ہم نے کہاں مانگی اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم نے اس کو نوٹ ہی نہیں کیا کہ ہمیں آخر دعائیں یاد کیوں نہیں آتی آج احساس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا جس کی وجہ سے توفیق چھن گئی تو گناہوں سے معافی مانگیں اللہ سے ان دعاؤں کے پڑھنے کی توفیق مانگیں رب کریم انسان کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں چنانچہ ایک حدیث ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی نعمت پائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اب نعمتیں تو ہمیں روز ملتی ہیں بچے کا روزانہ صحت کے ساتھ خوش خوش جاگنا اللہ کی نعمت ہے بچے کا وقت پہ اسکول چلے جانا اللہ کی نعمت ہے بچے کا پڑھنے کے اندر شوق سے پڑھنا اللہ کی نعمت ہے بچے کا ماں باپ کو تنگ نہ کرنا اللہ کی نعمت ہے وقت کے اوپر کھانے کا تیار ہو جانا اللہ کی نعمت ہے کھانا گھر کے لوگوں کو پسند آ جانا اللہ کی نعمت ہے یا مہمان آئے اور خوش گھر سے گئے اللہ کی نعمت ہے کسی دن کوئی مصیبت کی خبر نہ ملنا اللہ کی نعمت ہے خاون کا بیوی سے خوش ہونا بیوی کا خاوند سے خوش ہونا اللہ کی نعمت ہے آپ اگر غور کریں کہ ہمیں نمازوں میں اپنے وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا اللہ کی نعمت ہے ہر دن میں کتنی نعمتیں ہیں جو ہم پاتے ہیں ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے گھر کو دیکھ کے الحمد کبھی پڑھا آخر اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت دی اتنا اچھا گھر دیا سایہ دیا وہ بھی تو عورتیں ہوتی ہیں کہ جو کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارتی ہیں کسی کی بیٹی ہوتی ہیں کسی کی بیوی ہوتی ہیں کسی کی ماں ہوتی ہیں اور ان کو چھت نصیب نہیں ہوتی ہمیں جو اللہ نے دے دی تو ہمارے ساتھ کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا تھا یہ اللہ کا کرم ہے تو گھر کو دیکھ کے الحمد کیوں نہیں زبان سے نکلتا اللہ نے آپ کو محبت کرنے والا خامن دیا کبھی اس کو دیکھ کے الحمد پڑھا اللہ نے آپ کو چاند جیسی بیٹی دی بیٹا دیا ان بچوں کو دیکھ کر کبھی الحمد پڑھا کبھی اگر ساس نے سسر نے کسی بات پر خوشی کا اظہار کیا آپ نے الحمد پڑھا ہم تو نعمت کا شکر ہی نہیں ادا کرتے کیا ہوا جو سو میں سے دو چار کا شکر ادا کر لیں تو معلوم ہوا کہ ہم میں یہ بھی تو بہت بڑی کوتا ہی ہے کہ ہم نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے اور واقعی ہم بہت نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں نعمتوں کی قدر عام طور پہ اس وقت آتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے پھر انسان سوچتا ہے اب دیکھیں ہماری بینائی سلامت ہے شکر ادا کرنا چاہیے ہماری سماعت ٹھیک ہے گویائی ٹھیک ہے صحت ٹھیک ہے اللہ کی نعمتیں ہیں شکر ادا کرنا چاہیے تو ہم شکر ادا نہیں کر پاتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے آپ کی بات بچے مان لیتے ہیں اللہ کی نعمت ہے آپ کی بات خامد پوری کر دیتا ہے اللہ کی نعمت ہے تو ان نعمتوں پر کون شکر ادا کرتا ہے اللہ ماشاء اللہ ان کو نعمتیں ہی نہیں سمجھتے حق سمجھتے ہیں اللہ اکبر کبیرا تو ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گی تو دیکھیں آپ کو کیا نعمت ملے گی حدیث مبارکہ سنیے انجاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جابر لانو روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انعم اللہ عبد من فقال الحمد اللہ الا شکرہ فن ثانیتا جدد جدد اللہ البابہ فن قالح ثالثا غفر اللہ لہو جنوب اس کو حاکم نے روایت کیا فرماتے ہیں کہ جب بندے کو کوئی نعمت ملے اور وہ بندہ اس پر الحمد کہے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا اگر دوسری مرتبہ الحمد کہے تو اللہ اس بندے کا ثواب بڑھا دیتے ہیں اور اگر تیسری مرتبہ الحمد کہے غفر اللہ الہ ظنو بہ اتنے خوش ہوتے ہیں بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سبحان اللہ اب بتائیں کہ کسی نعمت پر دو تین مرتبہ الحمد کا پڑھ لینا کون سا مشکل کام ہے اس پر نعمت بھی بڑھتی ہے شکر گزار بندوں میں شمولیت بھی ہوتی ہے اور گناہوں کی بھی معافی ہوتی ہے یہ ایک ایسا اجر ہے جو ہم میں سے ہر بندہ روز حاصل کر سکتا ہے لیکن یا تو علم نہیں ہوتا اور اگر علم ہوتا ہے تو توفیق نہیں ہوتی اور کسی نے پھر احساس بھی نہیں دلایا ہوتا کہ یہ چیز کتنی اہم ہے کسی کے احساس دلانے سے پھر انسان ریئلائز کرتا ہے کہ واقعی ہم تو یہ نعمت حاصل کر سکتے ہیں تو بہرحال روزانہ اللہ رب العزت کے ان تمام نعمتوں پر جو ہمیں ملتی ہیں شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو پہچان کیسے ہوگی کہ آپ کو نعمت ملی اس کی پہچان آسان کہ جب بھی کوئی کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے وہ اللہ کی نعمت ہے جیسا آپ چاہتی ہیں ایسے کوئی بھی کام ہو جائے وہ نعمت ہے آپ چاہتی ہیں مجھے صحت رہے میں بیمار نہ ہوں میرے کام خراب نہ ہوں مجھے ذلت نہ ملے بچے میرے نافرمان نہ بنے تو وہ تمام کام جو آپ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے تو دن میں کتنے کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں جب ہوتے ہیں تو الحمدللہ پڑھ لیا یہ کتنا آسان سا کام ہے اور اگر نعمتوں پر شکر ادا کرتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا بھی دیں گے اور نعمتوں کے شکر ادا کرنے پر اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کا نام اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ شروع اور آخر سے دیکھیں گے جیسے آپ کو کوئی کتاب ملتی ہے تو آپ اس کتاب کو شروع آخر سے دیکھ لیتی ہیں تو اس حدیث پاک میں جس کو انس اللہ عنہ نے روایت کیا کہ کرامن کاتبین جب نام اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالی نام اعمال کے شروع میں اور آخر میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ خیر لکھی ہوئی ہے تو فرشتوں کو فرماتے ہیں تم گوا رہو اشہدو اشہدو انی قد غفر تو لیابدی ما بین طرف الصحیفہ تم گوا رہو میرے بندے کے نام اعمال کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کو میں نے معاف کر دیا اب بتائیں یہ کیا خوبصورت بات ہے اب یوں سمجھیں کہ ہماری زندگی کا ہر دن ہمارے نام اعمال جو کتاب ہے اعمال کی اس کا ایک صفحہ ہے اب ہم کوشش یہ کریں کہ ہر صفحے کے شروع میں اور آخر میں خیر لکھی ہوئی ہو اس کا آسان طریقہ کہ صبح جب اٹھیں اس وقت کی بھی دعائیں پڑھیں نماز پڑھیں تلاوت کریں تسبیحات کریں تو صفحے کے شروع کے اندر خیر لکھی گئی پھر شام کو جب سونے کا وقت آتا ہے تو سونے وقت بھی مسنون کی پڑھیں صورتیں پڑھیں کلمے کی تصویر استغفار کی تصویر عشاء کی نماز بڑے دھیان کے ساتھ سلاۃ الحاجت پڑھ کے خوب دعائیں مانگ کے پھر سونے کے لیے بستر پہ آئیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہمارے نام اعمال کے ہر صفحے پر شروع میں بھی خیر لکھی ہوگی درمیان میں بھی خیر لکھی ہوگی تو درمیان کے دن میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیں گے چنانچہ آپ کو کتنے کام ایسے ہیں جو کرنے بہت آسان حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ نیت کر لے کہ میں نے آئندہ اچھے عمل کرنے ہیں تو اس نیت کے ساتھ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلاط اسلام نے ارشاد فرمایا یہ ابو ذر اللہ کی روایت ہے ابن اساکر نے بھی کیا اس کو کنز المال میں بھی اور تبرانی میں بھی نقل کیا گیا نبی اسلام نے فرمایا من احسن فیما بقیہ حفر ما مضا کہ جو بندہ آئندہ زندگی میں اچھے عمل کرتا ہے اللہ گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو آج اگر نیت کر لیں کہ آج کے بعد میں اللہ کی نیک بندی بنوں گی فرما بردار بندی بنوں گی نیکوکار بندی بنوں گی تو آپ نیکی کرنا شروع کریں گی اور ماضی کے گزرے ہوئے گناہ اللہ تعالی خود بخود معاف فرما دیں گے سبحان اللہ ان احادیث کو پڑھ کے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی نے گناہوں کے باقی رہنے کی کوئی صورت چھوڑی ہی نہیں ہے جو بندہ ان احادیث سے فائدہ اٹھائے اور ان کو پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو تو معاف فرماتے ہی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری گواہی دینے والا بندہ میرے محبوب کی رسالت پر یقین رکھنے والا بندہ قیامت کے دن آئے تو نام امال میں گناہ ہو ہی نہ سیدھا جنت میں تاکہ شیطان کو کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان اگر نیک نیکی کرنے کی عادت بنا لے توجہ سے سنیں اگر انسان نیکی کی عادت بنا لے مثلا کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ فیشنیبل مشہور ہوتی ہیں بے پردہ مشہور ہوتی ہیں وہ بڑی خوشی محسوس کرتی ہیں اپنے کھلے بالوں کے ساتھ غیر محرم مردوں کے سامنے جانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا بے برکتی کو خریدنا لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طبیعت میں نیکی ہوتی ہے وہ نمازیں بھی پڑھتی ہیں پردہ بھی کرتی ہیں وہ کسی کا دل بھی نہیں دکھاتی کوشش کرتی ہیں اچھے کام کرنے کی تو جس کی زندگی کی ترتیب نیکی پر ہو پہلی شرط اور دوسری شرط کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے بڑے گناہ شرک ہے قتل ہے زنا ہے غیبت ہے اس قسم کے گناہوں سے بچے تو اللہ تعالی ایسے بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود ہی معاف فرما دیتے ہیں چنانچہ ابو حریر اللہ فرماتے ہیں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ولزی نفسی بے ید ہی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مامن ابدن یوسلی اصلاط الخمس و یسوم و رمضان وی ادی زکوٰۃ و جج طب القبا ارصبا کوئی بندہ ایسا نہیں جو پانچ نمازیں پڑھے رمضان کے روزے رکھے زکوٰۃ ادا کرے اور سات بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے بچے اللہ فتحت لہو اب واب الجنت سمانیات یوم القیامہ اللہ تعالی قیامت کے دن جنت کے آٹھ دروازے اس کے لیے کھول دیں گے تاکہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے سبحان اللہ سمت اللہ پھر نبی الاسلام نے اس کے بعد تلاوت کی ان تن تج تن وہ کبا ہو نان ہو نکفر ان کم سیے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو خود ہی زائل فرما دیں گے اب اگلی بات کہ دن میں ہر عورت کو کئی مرتبہ مختلف مجالس میں بیٹھنا پڑتا ہے مثلا گھر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا مل بیٹھ کے کھانا کھانا یا کوئی مشورہ کرنا یا کوئی مہمان آ گیا اس کے ساتھ بیٹھیں تو جب بھی دو بندے مل کر بیٹھیں تو اس کو مجلس کہتے ہیں اور عام طور پر اسی مجلس میں یا تو غیبت ہوتی ہے یا بہتان باندھتی ہیں یا پھر جھوٹ کی بات کرتی ہیں یا ادھر ادھر کے معاملے ہوتے ہیں تو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو نبی علیہ السلاط نے ایک بات سکھائی کہ اگر کوئی آدمی مجلس کے آخیر پر دعا پڑھ لیا کرے جو مجلس کے اختتام کی ہے تو اس مجلس میں جو گناہ سرزد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیں گے چنانچہ فرمایا من کالا سبحان اللهم وبحمدك کا اشد اللہ الہ اللہ انت استق فروکب اتوب اب یہ کتنی آسان اور مختصر سی دعا ہے تو جو بندہ مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے مجلس میں جو لغو باتیں تھیں یا گناہ کی باتیں تھیں کان کفارت اللہ یہ دعا ان سب کا کفارہ بن جاتی ہے تو ہمیں اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت مجلس کے اندر کیے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ایک دعا نبی علی اسلام نے اور بتائی جس کو مرد زیادہ پڑھ سکتے ہیں مگر عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں وہ ہے بازار سے گزرنے کی دعا اب مردوں کو تو بازار میں کام ہوتے ہیں مگر عورتوں کو بھی کئی مرتبہ بچوں کی چیزیں خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے یا بازار سے گزرنا پڑتا ہے اب گزرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیدل چل کے گزرے آپ اپنے خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے یا بازار سے گزرنا پڑتا ہے اب گزرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیدل چل کے گزرے آپ اپنی گاڑی میں فرض کرو یہاں سے بیٹھی مکینی کی طرف جا رہی ہیں تو راستے میں کتنی ایسی جگہ ہوں گی کہ دائیں بائیں دکانیں ہوں گی اس کو بازار کہتے ہیں تو اگر ایسی جگہ سے گزرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھ لے تو آپ کو پڑھنے کا ثواب مل جائے گا تو بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا پڑتا ہے لینے جانا پڑتا ہے کتنی عورتیں ہیں جو یہ کام خود کرتی ہیں اپنی بچیوں کو خود لاتی لے جاتی ہیں تو اس کے لیے ان کو اسکول کے راستے میں جو بازار ہوتا ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے تو اس دعا کو اگر پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ذرا دیکھیے کہ ملتا کیا ہے عمر ابن خطاب لانو اس کے راوی ہیں اور اس حدیث کو ترمزی نے روایت کیا فرماتے ہیں من دخل السوق جو بازار میں داخل ہوا فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی اللہ یموت بیدہ الخیر وہو علا کل شیء قدیر تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالی دس لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں دس لاکھ خطائیں مٹا دیتے ہیں اور دس لاکھ درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں قطب اللہ لہو الف الف حسنتن تو ہزار ہزار اس کا مطلب دس لاکھ اللہ اکبر کبیرا دس لاکھ خطائیں مٹیں دس لاکھ نیکیاں ملیں دس لاکھ درجے بلند ہوئے اگر ایک مرتبہ کی دعا قبول ہو گئی سبحان اللہ اب بتائیں اس لیے کہ بازار میں غفلت ہوتی ہے اور جو بندہ غفلت کے ماحول میں اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالی اس بات سے زیادہ خوش ہوتے ہیں لہذا اجر زیادہ تا فرما دیتے ہیں اب یہ تو مختلف اوقات کی دعائیں تھیں چند وہ دعائیں جو صبح و شام کی ہیں عام طور پر روزانہ پڑھ سکتے آدمی اور ان کے پڑھنے سے نام امال کے شروع میں اور نام امال کے اخیر میں نیکی لکھی جا سکتی ہے وہ دعائیں بھی سن لیں ابو حریر الحانہ نے روایت کی اس کو امام نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا کہ ابو لان لانو فرماتے ہیں کہ نبی السلاط اسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے لا الہ اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وَ الحمد على كل شيء قدیر ولا حول ولا قوت العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ غفرت لہو زنو او اور اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں و ان کانت مسل ضابد البحری وفی روایا ولو کانت اکثر ہم ان ضبد البحر اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں کس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے یک دوشد دو ایک نہیں بلکہ دو دو عمل چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ ولقیوم و اطوب علیہ صلاح مرات تین مرتبہ یہ پڑھ لے غفرت لہو ظنو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ انکانت مثل ضبد البحری اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں وہ انکانت آدادہ ورق شجری اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں وہ انکانت عدد رمل عاجل جن اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں اللہ سب کو معاف فرما دیتے اللہ اکبر کبیرہ وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ تین مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں اور اب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑے بغیر ہم نے گزار دیا ان پیرڈ لاس بہت بڑا نقصان کر لیا ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے اور بہت افسوس کرنا چاہیے اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اچھا یہ دعائیں تو دو ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفح زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئیں چنانچہ علیہ صاط السلام نے اشاد فرمایا کہ جو بندہ بیدار ہو اور بیدار ہوتے وقت وہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لا الہ الا اللہ لا شریک له له الملک الحمد وهو على کل شيء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا الا باللہ ثم قال اللہم اغفر لی یعنی جو بندہ صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کہے اللہ لی اللہ میری مغفرت فرما دے تو اللہ رب العزت اس پر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں بلکہ اس کے بعد فین تو اسمسل قبلت صلاح تو اس دعا کے پڑھنے کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں تو دیکھیں نام اعمال کے شروع میں بھی آپ نیکیاں لکھوا سکتی ہیں اور عجیب مزے کی بات کے درمیان میں بھی نیند کے درمیان میں جب بندہ کروٹ لیتا ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے تو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی کچھ پڑھنے کے الفاظ ہیں اگر ان الفاظ کو پڑھ لیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اب کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھ کا کھلنا یہ تو معمول کی بات ہے کتنی مرتبہ انسان سردی کے موسم میں کمبل ٹھیک کرتا ہے رضائی ٹھیک کرتا ہے اپنی کروٹ بدلتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف ہوتا ہے تو کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنا سبحان اللہ عبداللہ عمر لانو نے اس کو روایت کیا کہ جو بندہ کال ہی نہ یہ من اللیل کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا کروٹ بدلے اور دس مرتبہ کہہ دے بسم اللہ و سبحان اللہ و آمن تو بلّہ و کفر تو بتاغوت تو ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور ہر اس چیز سے محفوظ فرمائیں گے جس کا خوف اس کے دل میں ہو ذرا توجہ کیجئے گا یہ بہت بڑی نعمت ہے ہے مشکل کام کہ نیند ہوتی ہے تو اس وقت تو بندہ چاہتا ہے کہ بس میٹھی نیند لے لیں اور دوبارہ آنکھ لگ جائے تو اس وقت جو جاگنا ہے وہ مشکل معاملہ ہوتا ہے کچھ پڑھنا لیکن اس وقت کے پڑھنے پر اجر بھی وہ ملا کہ جو اجر عام دعاؤں پر نہیں ملتا کیا کہ آپ کے دل میں کتنی باتوں کا خوف ہوتا ہے میاں نہ ناراض ہو جائے اولاد نہ فرمان نہ بن جائے بیٹی کے انداز بدلے ہوئے ہیں اللہ اس کی حفاظت فرمائے ساس آج کل بہت ناراض ہے اللہ اس کو راضی کر دے یا میرے خامند کا کاروبار نہیں چل رہا تو تنگ دستی کا خوف جو خوف دل میں ہے یا فلاں مجھ سے بہت حسد کرتی ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے یا ہمارے گھر میں چور نہ آ جائیں ڈاکو نہ آ جائیں عزت کے لٹیرے نہ آ جائیں یہ کتنا قسم کا خوف ہوتا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا کہ کروٹ بدلتے ہوئے اگر یہ عمل کر لیں گی تو جس چیز کا خوف دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس خوف کو ختم فرما دیں گے سبحان اللہ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ کروٹ لینے پر وہ نعمت مل گئی کہ سارے گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے اور جو خوف دل میں لگا ہوا تھا اللہ رب العزت نے وہ خوف بھی دل سے نکال دیا لمبی چوڑی اپنی تسبیحات کرنے کی بجائے ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس پر گناہ معاف ہوتے ہیں چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دوسرا عمل کروٹ لیتے ہوئے اس کو انس لانوں نے روایت کیا اور ابن سنی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دائیں یا بائیں کروٹ لے سما یقول پھر کہے اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ یحی و یمیت یمید وحی اللہ یموت بیاد الخیر علی کل شئین قدیر تو جو بندہ کروٹ لیتے ہوئے یہ کہتا ہے یقول اللہ عز و جل للملائکہ اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتے ہیں ان ضرو الا ابدی میرے بندے کو دیکھو کہ اس وقت بھی یہ مجھے نہیں بھولا لا سنی فی حاضل الوقت اُش ہند انی قد رحم تو ہوں میں فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر رحمت فرما دی وغفر غفر تو لہو اور میں نے اس بندے کی مغفرت فرما دی سبحان اللہ کروٹ لیتے ہوئے ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ فرشتوں کو گواہ براتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دی اللہ اکبر کبیرہ تو یہ تو اللہ العزت کا کرم ہے اور احسان ہے کہ رب کریم نے ہمارے لیے اس طرح راستے کھول دیے کہ ہم آسانی سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں اور اب دو باتیں اور ہیں مختصر سن لیجئے کہ اس کو تبرانی نے روایت کیا حضرت معاذ اللہ اس کے ہیں فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ سے حسن زن رکھتا ہو مغفرت کی امید رکھتا ہو چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا انش تم اگر تم چاہو امبات میں تمہیں بتا دوں ما یقول اللہ یوم القیامہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں سے سب سے پہلے کیا بات کہیں گے وہ ما یقولون اور یہ اللہ کو کیا کہیں گے فن اللہ یقولین اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے حل احباب احباب تم لکائی کیا تمہیں مجھ سے ملاقات کرنا پسند تھا فکولون ایمان والے جواب دیں گے نعم یا ربنا اے پروردگار ہمیں آپ سے ملنا بہت پسند تھا ہم دعائیں مانگتے تھے اداس ہوتے تھے اور آپ کو ملنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے فیقول لما اللہ پوچھیں گے کہ کیوں ملاقات مجھ سے کرنے کی تمہیں تمنا تھی فیقول وہ جواب میں کہیں گے رجونا افو و کا و مغفرتا کا اللہ ہمیں آپ سے مغفرت اور معافی کی امید تھی فیقول اللہ فرمائیں گے فقد او جب تو لکم افوی و مغفرتی میں نے اپنے افو اور مغفرت کو تم پر واجب کر دیا سبحان اللہ جو بندہ اللہ سے حسن سن رکھے کہ وہ میرے پر مہربانی فرمائے گا گناہوں کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اسی بات کو بہانہ بنا کر گناہ معاف کر دیں گے اور آج کی مجلس کی آخری حدیث مبارکہ اس کو سلمان فارسی اطلاع نے روایت کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال راجا قلب المؤمن فی سبیل اللہ تحتت خطایاہ کما یا تحت نخلت سے ماروحا کہ علیہ السلاۃ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے راستے میں کپ کپانے لگے تو اس کی خطائیں ایسے جھڑتی ہیں جیسے کہ تیز ہوا کے چلنے سے خجور کے خوشے گر جاتے ہیں یعنی درخت سے پھل گر جاتا ہے جیسے تیز ہوا کے چلنے سے ایسے جس بندے کا دل اللہ کی عظمت کو سوچ کے کپ کپایا اللہ کی خوف سے کپ کپا گیا اس کے گناہ اسی وقت جھڑ جاتے ہیں اس کا آسان طریقہ کہ آپ شام کو سونے سے پہلے یعنی مسلح پہ جب نماز مکمل کریں تو ایک عادت بنا لیں کہ پوری دن کے جو اعمال ہیں ان کو ریویو کریں آج میں نے کیا کیا کون سے اچھے کام کیے اس پہ دل میں الحمدللہ پڑھ لیں شکر ادا کریں اور مجھ سے آج کون سی غلطیاں ہوئیں کہاں میں نے بد نظری کی کہاں میں نے بے پردگی کی کہاں میں نے غیبت کی اور جو جو گناہ اس دن سرزد ہوئے کہاں میں نے جھوٹ بولا کہاں کیا گنا سرزد ہوا تو ان تمام گناہوں کو سوچ کر اپنے دل میں نادم ہوں استغفار کریں اور اگر آپ کا دل ندامت سے کپ کپا اٹھے گا اس عمل پر سارے دن کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے اس کو عادت بنا لیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے لوگ تو اپنا منہ صاف کر کے سو لیتے ہیں عورتیں بچوں کو سمجھاتی ہیں کہ سونے سے پہلے ٹوتھ برش کرنا بڑا ضروری تاکہ صاف دانتوں کو لے کے سو اگر صاف منہ کو لے کے سونا اتنا اہم ہے تو صاف دل کو سو لے کے بھی تو سونا اہم ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا فرمائے تاکہ ہم موقع موقع کی دعاؤں کو پڑھیں اور اللہ سے اس کی رحمتوں کو حاصل کریں وہ آخر الدا ان الحمد للہ رب العالمین